فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا پس اے میرے نبی آپ اس آدمی سے الگ ہو جائیے جس نے میری یاد سے منہ پھیر لیا ہے اور اس کا مقصود دنیا کی زندگی کے سوا کچھ نہیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی کہ آپ ان کافروں سے پہلو تہی کر لیجئے جو ہماری یاد سے غافل ہیں اور جن کا منتہائے مقصود دنیاوی لذتوں سے فائدہ اٹھانا ہے